ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات کیے اور ٹڈی کھاتے رہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بائیس یہ حدیث صحیح ہے